شعبہ نے ہمیں قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو خلیل سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا اوتاس کے دن صحابہ کو لونڈیاں ملی جن کے خاون بھی تھے اس پر وہ ان سے تعلقات قائم کرتے ہوئے ڈرے کہ یہ گناہ نہ ہو اس پر یہ آئے نازل کی گئی اور شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں سوائے ان لونڈیوں کے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو جائیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھ سو گیارہ